شرح کا یعنی فیقا مسلا یہ شروع ہویا کھڑا ہے وہ کڑا یہ ہوئی سمجھ سمجھ لین امام شافی سرکار مذہب جڑا نا اسی چلنے پہ ہیں انہوں نے کے مطابق ٹھیک چلو بڑی نہیں سڈے کو سی صرف پوچھے گا آپ زور پڑا پنا یہ پنڈ شمار ہونا ہے جی۔ پر نہیں یہ لاہور شمار ہو جائے گا ہے مطلب, مطلب, جی۔ ہاں، جی، ہاں، مطلب, مطلب فصل ہاں۔ شہر کٹیا جائے اس طرح فصل آن مطلب شہر والی عمارت ٹوٹ جان کسی پاس مطلب توڑ تک جڑن نہ جی تے کسے بنے ہوئی نا کسے بنے کسے بنے ہوئی کلا ہو عمارت رل گئی رلدی رلدی شہر تک پہنچ جانا جی توڑ مطلب مطلب سارا ہی ہاں۔ سمجھ لگی ہاں، ہاں، کٹ کٹ مطلب تلک نا شہر والا لاہور شک بڑے مسئلے سرکار کھڑے ہوئے ہیں مطلب کوئی آنا آگے اور پڑھنی چاہیے کوئی آنا نہیں پڑھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے آگے نہ ہو لیکن دوسرے جڑے پڑھنے والے جمعہ انہوں نے ڈکنا نہیں چاہیے یہ بھی غلط گل وہ بھی صحیح گل ہاں، وہ بھی پڑھی جان اللہ تعالی وہ بھی کرتا ہے ڈکاں گے ہو سکتا ہے وہ جڑی جمعہ والے دن اللہ نے یاد کر لیں نے وہ تو تر جان گے

آتے جمعہ پڑھ پڑھ سے سلے ہو جائے اس کو پھر زور پکی لیجیے پنڈ ہاں ٹاؤن لگتا ٹا جیڑا یہ جناب جی آ جاند نال جی جا رہے نا سکیما